ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک قیافہ شناس میرے یہاں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں تشریف رکھتے تھے اور اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے منہ اور جسم کا سارا حصہ قدموں کے سوا چھپا ہوا تھا اس قافیہ شناس نے کہا کہ یہ پاؤں بعض بعض سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یعنی باپ بیٹے کے ہیں قیافہ شناس نے پھر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس اندازے پر بہت خوش ہوئے اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو اکتیس